السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1341 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی اترو کو شرمندہ کر دیتا تھا اتنی خوشبو آپ کے پسینے میں سے آتی تھی اب حدیث سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ایسا ہوا کہ دوپہر میں آپ نے ہمارے ہی گھر میں آرام فرمایا گرمی بہت تھی آپ کو خوب پسینہ آیا تو میری ماں ایک شیشی لائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ پوچھ پوچھ کر اس میں ڈالنے لگی آپ بیدار ہوئے اور پوچھا کہ اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو انہوں نے عرض کیا یہ آپ کا پسینہ ہے ہم اپنے عطروں میں اس کو ملا لیتے ہیں اور یہ عطر ہمارے یہاں سب سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے یہ حدیث بخاری شریف مسلم شریف میں ہے اور مسلم شریف کی ایک روایت میں اتنا اور اضافہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہمیں امید ہے کہ اس کی برکت ہمارے بچوں کو بھی لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے درست کہا تھوڑی سی تشریح سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں یہ خوشبو حالانکہ عام طور سے پسینے میں بدبو آتی ہے لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ سب سے زیادہ مہکدار اور عمدہ سمجھا جاتا تھا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ کے فضلات یعنی جسم کے ان فضلات میں سے یہ پسینہ ہے جس میں عام طور سے بدبو ہوتی ہے مگر وہ رسول اعظم تھے جن کا پسینہ بھی سارے عطروں کو شرمندہ کر دیتا تھا جب آپ کے پسینے میں اتنی خوشبو ہے تو آپ کے بدن سے نکلنے نکلے ہوئے اعمال اور آپ کے زبان سے نکلے ہوئے جملے اور آپ کی نمازیں اور آپ کی بتائی ہوئی باتیں اس میں کتنی خوشبو ہوگی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے کی کوشش کیجیے اور حضور صلی اللہ علیہ یعنی آج کا مسلمان اگر مٹر کے ایک دانے کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہے اس کی قدر کرے گا مچھلی پر لفظ اللہ لکھا ہے اس کی قدر کرے گا کوئی درخت پر لفظ اللہ لکھا ہے تو اس کو واٹس اپ پر بھیجے گا دیکھو اللہ لکھا ہے خربوزے کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہے اس کی قدر کرے گا لیکن مسلمان جس کے دل میں لفظ اللہ نہیں خود اللہ موجود ہے آدمی جو ہے اس مسلمان کی قدر نہیں کرتا کہ وہاں تو قدر کرتا ہے یہاں قدر نہیں کرتا اس لیے مسلمان کی عزت بھی کرنی چاہیے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ ونعم الوکیل حسب اللہ ونعم الوکیل یہ جملہ بہت پڑھتے رہنا چاہیے اس سے کام آسان ہو جاتے ہیں لیکن اتنا ہی جملہ پڑھنا بعض لوگ جو ہے آگے بڑھا دیتے ہیں حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ دوسری چیز ہے یہ دوسری چیز ہے جو میں پڑھا رہا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بہت پریشان حال ہو وہ اٹھتے بیٹھتے حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ و نعم الوکیل اتنا پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا یہ قرآن شریف کے اندر یہ جملہ آیا ہے حسب اللہ الوکیل کا اللہ تعالیٰ ہر فرد امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اچانک کا خیر ہم سب کو نصیب فرمائے اور اچانک کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین